سفیان نے ہمیں عمر سے حدیث بیان کی انہوں نے نکاح کر لیا ہے اور آگے یہاں تک بیان کیا ایسی عورت جو ان کی نگہ داشت کرے اور ان کی کنگھی کرے آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا اور انہوں نے اس کے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھ سو انتالیس